باب اول حج اہمیت فضیلت اور ترغیب زندگی کا مقصد اور حاصل وہ اعمال صالحہ جن کے کرنے کا حکم ہمارے محبوب مالک اللہ جل جلالہ نے ہمیں دیا اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کر کے دکھایا اور ان کی ترغیب دی ان اعمال میں سب سے اہم اسلام کے پانچ فرائض ہیں نمبر ایک نماز نمبر دو زکوٰۃ نمبر تین رمضان المبارک کے روزے نمبر چار حج بیت اللہ نمبر پانچ جہاد فی سبیل اللہ ہم ایمان قبول کرنے کے لیے اور انہی فرائض کو ادا کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں یہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے ایمان اور یہ فرائض ہی ہماری زندگی کا حاصل ہیں